رضا گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سو میرے دھوم مچانے دے اٹھ میرے دھوم مچانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے سرار شان والے ارے او والے آپ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں تو خوشی کے بھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک بے وفا دنیا پہ مت کر کوئی دل میں ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گے خالی چمن رہ جائے گا اتلا کم خواب کے بستر پہ یوں ہو اس طرح خاکی کا رہ جائے گا کوئی دل میں یہ سرا چڑھ ہے ارے او چھانی چھانے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگو نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا گے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے نے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں گئے یہ عبرت کی جان تماشا نہیں گئے کوئی دل جڑ ہے ارے او والے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو پیشن نرالا ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے مجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا کوئی دل میں سے کیسے کوئی دل میں یہ سرا جڑ ہے ارے او چھانی چھانے والے موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر ہے تو مہمان ایک ساعت دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دل خاک ڈالی جائے گی پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے ہاتھی جیسے بھی نہ چھوڑے موت نے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسے کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور جب اندھیری قبر میں تو جائے گا کام مانو زر بان آئے گا روئے گا چلائے گا قبر آئے گا عمل تو یاد رکھ گا کوئی بھی قبر میں اور حشر میں ورنہ ندامت ہوگی بڑی کوئی دل میں یہ سرا جڑ ہے ارے او چھانی چھانے والے اور آنکھیں کچھ کہیں

تجھے چھوڑ کر قافلہ چل دیا مدینے کا مدینے جانے والو جاؤ جاؤ پیا ملا کبھی اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلی مقام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے گئے یہ کون زی احترام آیا فضا میں لبیک کی صدایں زفر شتا عرش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا یہ راگ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجے غلام آیا اور یہ کہنا آقا بہت سے چھوڑ آیا ہوں بلاوے کے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا آنکھیں کچھ کہہ دیتی گئے تجھ سے پیوا مدرے یار کے جان حسن تیرا یا رسول اللہ حسن تیرا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمان کہتے ہیں اگلے زمانے والے یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھال یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرم کلیا ان کا پد خون نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے دے اگلے زمانے والے وہی دھوم کی ہے ماشا اٹھ گئے آپ مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹانے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل پارس نج ن گراتے جائیں گے خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم تو رضا سناتے جائیں گے وہی دھوم کی ہے ماشا اللہ مٹ گئے آپ مٹا دے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں ہی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے گئے وہی دھوم ان کی ہے ماشا اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے حاکم حکیم آدو دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے ان کے واسطے کے خدا کچھ اچھا کرے ہاشا غلط غلط یہ بس بے بسر کی ہے اور ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچتی ہو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے تف نہ اس نام سب پہ ہر کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ہے ذکر الہ کیا ہے محبت حبیب جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب کو خر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سنسار میں نہ لاگنا آجت اگر کی ہے مٹ گئے آپ مٹانے والے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نچتیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا افر منکر یہ بڑا جوش آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نے والے دشمن احمد پہ شدت کیجیے ارے ملحدوں کی کیا مروبت کیجیے غیظ میں جل بے دینوں کے دل غیظ میں جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجیے پھیر دیجیے پلچا تیرے نہیں اور مصطفیٰ کے پل پہ طاقت کیجیے مٹ گئے آپ مٹا نے